يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظم الجود والكرم وعليه وبارك وصليم رسول الله محترم حضرات گزشتہ درس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ کن کن اشیاء پر زکات ہے زکات دینے کا کون اہل ہے مال زکوٰۃ کیا ہے اس کی ہم نے وضاحت کی کہ اگر ہوائی جی اصلیہ سے خارج مال نصاب کو پہنچا اور اس پر اسلامی مہینے کے مطابق سال بھر گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو اور اگر اس کے پاس اصلیات سے خارج اتنا مال ہے کہ جس سے ساڑھے باون تولے چاندی کی مقدار یا اتنی چاندی خریدی جا سکتی ہو تو وہ زکات لینے کا پہل نہیں کسی طرح کسی آدمی کے پاس چار پانچ تولے سونا ہو اور پیسہ نہ ہو چار پانچ تولے سونا چاندی کے حساب سے اگر ہم ناپیں تو کئی نصاب ہو جائیں گے یہ زکات دے گا تو نہیں لیکن یہ زکات لے گا بھی نہیں یہ نہیں کہ ساڑھے سات تولے سونا نہیں ہے چھ یا ساڑھے چھ تولے سونا ہے عرف میں شرعی فقیر تو ہو گیا مگر یہ زکات لینے کا اہل نہیں ہوگا اب آئیے آج کی گفتگو آج ہم آسان انداز میں یہ بیان کریں گے زکوٰۃ کس کو دی جائے اور زکوٰۃ کس کو نہ دی جائے قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی آٹھ مدیں بیان کی ہیں جس کو ہم اگر وقت میں گنجائش رہی اس کو ہم الگ بیان کریں گے غریب مسکین فقیر مسافر جن کو زکات دی جائے فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس نصاب کے مطابق مال نہ ہو لیکن اس کو کسی کے آگے سوال کرنا جائز نہیں مسکین اس کو کہتے ہیں کہ ایک وقت کا کھائے اور دوسرے وقت کا نہ ہو یہ ایک دن کھائے دوسرے دن کا نہ ہو اس مسکین کے بارے میں ہمارے فوقا کہتے ہیں کہ اس کو سوال کرنا چاہے سوال کر سکتا ہے کہ میرے پاس کل کھانے پینے کا سواب نہیں لہٰذا میری مدد کیجیے یہ سوال کر سکتا باقی سوال نہیں کر سکتا عموماً آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں مسائل نہ جاننے کا فقدان دونوں طرف سے زکات لینے والوں زکات دینے والوں سے عمر لوگ مانگتے ہیں صاحب عمرے پہ جانا ہے تو اب زکات دیجیے حج کرنا ہے ایک لاکھ روپے تو ہو گئے پچاس ہزار کی ضرورت دیجیے تو بھائی غریب آدمی فرض نہ حج فرض ہے نہ عمرہ فرض تو عمرے کے لیے بھیک مانگنا یا عمرے کے لیے چندہ کرنا یا حج کے لیے چندہ کرنا جب اس سے فرض یا ضروری ہے نہیں تو اس کو سوال کرنا منع ہے سوال کون کرے گا جو مسکین ہے کہ جو ایک وقت کا تھا دوسرے وقت کا نہ ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے اور اس کو زکات دی جائے اب میں چیدہ چیدہ بات ایک شخص آپ سے سوال کرتا ہے یہ بڑا مایوس ہوگا کہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کی آمدنی کیا ہے گھر میں کچھ پیسہ ہے کتنا آپ نے جمع کیا یہ ذرا مشکل کام ہے اور اگر آپ نے اس سے پوچھا بھی اس نے غلط بیانی بھی کر دی میں ٹھیک ہے میں فقیر آدمی کوئی آدمی زکات دے دے یہ ذہن میں زکات دینے کے بعد بات کو پتا لگا کہ زکات کا وہ اہل نہ تھا لیکن آپ نے تحری کی ارادہ باندھا کہ زکات کا مستحق ہے اور اس کو زکات دے دی بات کو پتا لگا کہ وہ زکات کا مستحق نہیں ہے تو دینے والے کی زکات ادا ہو جائے ایک بات کوئی دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنا ہولیا بھی ایسا بنا کر نہ گھومے کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ زکات کا مستحق جو اللہ نے نعمت دی ہے حدیث شریف میں ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کے لباس سے اس کے رکھ رکھاؤ سے اللہ کی اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے بہت سے ایسے حضرات ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا لیکن ان کے لباس سے رہن سہن سے ایسا لگتا ہے کہ یہ غریب آدمی اور زکات اور خیرات کے مستحق ہے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں تین چار حضرات ایک مرتبہ مل کر امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس رضی عنہ کچھ مسائل پوچھنے کے لیے آئے آپ نے جو دوسرے لوگ تھے ان کو مسائل بتانے کے بعد رخصت کر دیا ایک آدمی جو لباس کے اعتبار سے بڑا خستہ اس کو روک لیا روکنے کے بعد ایک ہزار درہم لا کر کے اس کی مدد کے لیے اس کو پیش کیے جب اس کو ایک ہزار روپئے دیے تو وہ چونک گیا کہنے لگے امام صاحب میں تو ماشاء اللہ پہلے سربت ہوں میں غریب آدمی تو نہیں امام صاحب نے فرما تو پھر تم نے اپنا ہولیا ایسا کیوں بنا رکھا کہ لوگ تمہیں زکات خیرات کا مستحق سمجھیں کہاں کسی کو مستحق جان کر کے آپ نے اگر زکات دی بات کو پتا لگا وہ زکات کا مستحق نہیں تو مفتا قول یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے زکات لینے والے حضرات اگر وہ اہل نہیں خوف خدا کر جب زکات کے مستحق نہیں اگر آپ نے زکات لی ہم پہلے اس پہ گفتگو کر چکے کہ اس کے وہ حلال مال کو بھی وہ تباہ کر دے گی زکات یہ ہم اس پہ گفتگو مکمل زکات کے عنوان پہ کر چکے جہنم کے انگارے کھا رہا وہ اگر زکات مستحق نہیں تین جرم اس نے سنگین کی زکات کا مستحق نہیں تو جھوٹ بولا دوسرے کا حق اس نے مارا ظاہر ہے کہ جو زکات کا مستحق تھا اس کا حق اس نے مارا حرام کا ارتقاب کیا بے شمار اس نے جرم کی ایسے شخص کو بھی بچنا چاہیے کہ اگر ہے تو زکات نہیں مانگے قبول نہیں کرے اب آئیے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی چلیے زکات اسے دی جائے بعض رشتے ایسے ہیں کہ جن کو زکات دینا حرام منع اگر آپ نے زکات دی تو زکات ادا نہیں ہوگی وہ رشتے کیا ہیں اب ہم اس کو آسان انداز میں بیان کریں کہ آپ کے دلوں میں راسک ہو جائے اور یہ بات آپ کو یاد ہوگی آپ کے جو زکوٰۃ کا مال ہے اس کی حفاظت بھی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کا بھلا بھی ہو جائے گا یہ چار شاخیں ہیں کہ جن میں اگر آپ نے زکات دی تو زکات ادا نہیں ہوگی لینے والا بھی حرام کرتے کاف کرے گا آپ بھی حرام کے مرتکب ہوئے وہ چار سلسلے کیا ہیں آدمی اپنے والد کو بھی زکات نہیں دے سکتا والد کے والد کو بھی نہیں دادا کو بھی نہیں ان کے والد کو بھی نہیں ایک شاخ یہ تصور کرے کہ ابا دادا اور دادا اگر دادا سگڑ دادا اوپر جتنے بھی چلے جائیں نہیں دے سکتا اب آئیے اسی طرح آپ نیچے آ جائیے اپنی اولاد کو اپنی اولاد کی اولاد کو یعنی پوتے کو پوتا پاتی کو یا ان کی اولاد ان کی اولاد ان کو بھی زکات نہیں دے سکتا یہ دو لائنیں ہو گئی والد اور اوپر کے لوگ اور اسی طرح نیچے پوتا پاتی اب ادھر آئیے اپنی اماں کو بھی نہیں دے سکتا اپنے نانا کو بھی نہیں دے سکتا نانا کے ابا کو بھی نہیں دے سکتا یہ شاخ کتنی اوپر چلی جائے انہیں بھی زکات نہیں دے گا اب نیچے کی طرف آئیے اپنی بیٹی بیٹی کی اولاد اس کی اولاد اس کی اولاد ان کو بھی زکات نہیں دے سکتا یہ چار شاخے کہ جن کو زکات نہیں دے سکتا اس کو ذہن میں رکھی اب میاں بیوی کو زکات نہیں دے سکتی بیوی میاں کو زکات نہیں دے گی یہ دو چیزیں یہ ہیں چار پانچ اور چھ اس کے علاوہ سید کو زکات نہیں دی جائے گی ہاشمی کو زکات نہیں دی جائے گی اور غنی کو بھی نہیں دی جائے گی جس کے پاس مان لو غنی لے بھی نہیں سکتا پہلے ہم نے عرض کیا غنی کو زکات دینا بھی نہ چاہے تو میاں بیوی سید ہاشمی جس زمانے میں لونڈی اور غلام کا دستور جاری تھا یہ تک فخا نے لکھا کہ ہاشمی اور سید کے غلام کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا یہ اب اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں ان چار شاخوں کو آپ نے اگر ذہن میں بسا لیا اب اس کے علاوہ اگر آپ کے خاندان کے لوگ مستحد ہیں یہ غور سے سنیے تو سب سے پہلے اپنے گھر اپنے خاندان میں زکات دے اس لیے قرآن مجید فرقان حمید جان یعنی اصول بیان فرمایا اس کے ساتھ یہ فرما دے وسیع قربا قریب والوں کو پہلے ولیطام مساکین ان کی باری بات ہے تو ذل قربا کون ہے کہ آپ قریب والے کو زکات دیں چار باتیں تو آپ نے سمجھ لی اب آئیے ان چار شاخوں کے علاوہ ہمارے خاندان میں بے شمار قریب ہوتے ہیں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں لیکن سارے خاندان کے لوگ تو مالدار نہیں ہوں زکات کے مستحق چچا کو زکات دے سکتا ہے چچا کی اولاد کو دے سکتا ہے سایا کو زکات دے سکتا ہے تایا کی اولاد کو بھی زکات دے سکتا ہے اسی طرح خالہ کو زکات دے سکتا ہے اور خالہ زاد بہن کو خالہ زاد بھائی یعنی چچا زاد بہن بھائی خالہ زاد بہن بھائی خالہ کو بھی دے سکتا ہے اور اسی طریقے سے چچا اور تایا کو بھی دے سکتا اور ان کی اولاد کو بھی دے سکتا تو دیکھیے کتنا عمدہ نظام کہ آپ زکات نکالتے ہیں تو آپ کے قریب والے عیزہ اقربا جن کے لیے زکات لینا جائے اگر آپ یہ اپنے ہی گھر میں صرف کریں تو آپ کے خاندان کا کتنا بھلا بہت سارے ایسے مالدار حضرات ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا اگر وہ لوگ اپنے اپنے خاندان کو سنبھال لیں تو آپ کے اپنے خاندان والوں کا کتنا بھلا ہو سکتا ہے بہت اچھی طریقے سے بھلا ہو سکتا ہے یعنی اپنے لوگوں کو دینا اور علماء نے لکھا کہ اپنے عزہ اقربا کو دینا دوہرا کیوں دوہرا ثواب ایک تو زکات کا ثواب اپنی جگہ ہے اور ایک ہے سلے رحمی یعنی جو رحم کے رشتے ہیں جو قریب کے رشتے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے تو گویا اپنے قریب والے ہو بھائی ہو بہن ہو چچا داد ان سب کو دے سکتا یہ سواب کے قریب والے لوگ ایک سواب تو زکات کا ہوا اور ایک رہن کے رشتے کا پانچ سلے رہنے اس کا سواب بھی آپ کو الگ ملے گا تو کوشش کریں کہ اپنے خاندان میں جو غربا ہیں ان کو آپ دیں اچھا اب آئیے اس میں ہم تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کریں آپ اپنے خاندان کے گھریلو معاملات کو جانتے ہیں لوگوں میں یہ غلط طریقے سے مشہور ہو گیا کہ جس کو زکات دی جائے اس کو بتا کر دی جائے کہ بھائی یہ زکات براہ راست اب جس فقیر کو زکات دے رہے ہیں اس کو بتایا جائے کہ یہ زکات ہرگز نہیں یہ مسئلہ ساختہ ہے ذہنوں میں ہمارے پیدا ہو گیا بولنے کی ضرورت نہیں بلکہ فقا نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی سفید کو جس کو آپ اپنی زبان میں وائٹ کالر کہتے ہیں اس کو آپ علم یقین ہے آپ کو کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق اور آپ نے اس کو زکات دی ہو سکتا ہے وہ لے کے آپ کی ناک پہ مار دے کبھی کیا تم زکات خیرات سے میری مدد کر رہے تو دیکھیے توفا نے اس بھلائی کے کام کو کہ آپ کی زکات ادا ہو آپ اپنے بھائی کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے خاندان اس کو بطور تحفہ دے دیں یہ بھی سارے تحفے کا یا ان کے گھر چلے جائیں جانے کے بعد خاتون کے ہاتھ میں دے دیں یہ لوگ بھائی یہ بچوں کی عیدی یہ کہ آپ دے دیں تو ظاہر ہے کہ عزت نفس مجرو نہیں ہونی چاہیے کسی کی تو یہ عزت نفس کا مجرو کرنا یہ بھی ایک دل آزادی اور اچھی بات نہیں تو آپ بطور تحفہ بھی دے دیں وہ اگر ضرورت مند نہیں لے رہا یہ تک ہمارے فوقا نے لکھا جو اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے بھائی یہ ادھار لے لو یہ ادھار ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے تو واپس کر دینا اور نیت اندر سے ہو زکات کی نیت ہونا ضروری ہے نیت ہو زکات کی تو جب زکات کی نیت کر کے آپ دیں گے تو اس کی زکات ادا ہو جائے فرض کیجیے کہ اس کے معاملات درست اور اچھے ہو گئے بعد میں وہ آن کر کے آپ کو پیسے واپس کرنے لگے آپ پیسے واپس مت لیجیے گفتگو کا انداز ارے بھائی دوست کا حساب دل میں آپ ضرورت مند آپ کو ہم نے دے دیا اب اس میں لوٹانے کی کیا اس کو ٹال ٹال دیں مٹول سے کام کر کے وہ پیسے آپ نہ لیں تو اب کیا ہوگا آپ کی زکات ادا ہو جائے گی اور اس غریب کا بھلا ہو جائے گا تو دیتے وقت ہی آدمی کی عزت نس کو ہر مجرو مت کیجیے آپ اور اس طریقے سے اس کو دیں ایک بات دوسری چیز میں نے عرض کی کہ سید اور ہاشمی کو نہیں دے گا دیکھیے ہمارے یہاں نظام کتنا بہترین اگر حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے کہ سیدوں کو زکات دی جائے اور بعض علاقے ابھی پاکستان میں ایسے موجود ہیں کہ جہاں لوگ اس مسئلے کو غلط بیان کر کے اور بل جب وصول کرنے جاتے ہم سید ہیں ہم حقدار ہیں ہمیں زکات دی جائے سید کو تو زکات دینا ہی جائے نہ لیکن بعض علاقوں میں مشہور ہے کہ تب سید ہی کو زکات دی جائے وہ دے گا نہ جائے دے گا تو ادا نہیں ہوگی نہ لی جائے فرض کیجیے اگر سید کو زکات دینا جائز ہوتا اور زکوٰۃ کے نظام کا ہمارے اور آپ کے آقا اعلان فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زکوٰۃ نکالنے کو حکم دیا اتنے کتنے پیسے پر اتنے اتنے روپے نکال اور سنو یہ بات یاد رکھنا کہ میں اسلام لانے والا ہوں میں دین لانے والا ہوں میرا تم پر بہت بڑا احسان تو تم ایسا کرنا کہ زکات میری اولاد کو دینا اگر یہ نظام حضور دیتے تو اس زمانے کے کفار کوئی عجب نہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان ابھی راسک نہیں ہوا تھا نئے نئے مسلمان ہو گئے وہ کہتے واہ یہ دیکھو نبی علیہ السلام نے اپنے گھرانوں کے نوازنے کا کیسا طریقہ نکالا اپنی اولاد کی بھلائی کا کیسا عمدہ طریقہ نکالا کہ صاحب دیکھیے میری اولاد کو دی جائے اور فرما سکا دو سخت تعلیم نہیں دے گا تو یہ بنا یہ بنا یہ بنا اور دے گا تو یہ ثواب یہ ثواب یہ ثواب خبردار میری اولاد کو مت دینا تاکہ کوئی پیارے موسا انگلی نہیں اٹھا سکے کہ یہ کام انہوں نے اپنے گھر کی بھلائی کے لیے کیا ہے کچھ کہہ نہیں سکے گا پر میں زکات دو ہاں سید آشمی اگر ضرورت مند ہو تو اس ضرورت مند کو آپ جیسے صاحب سربت لوگ کیا کرتے اپنے یہاں کچھ کھاتے زکات کے علاوہ بھی رکھتے پر یہ کھاتا زکات کا ہے یہ کھاتا نیاز کا ہے یہ فلاں کا ہے یہ گیارہویں شریف کا ہے جو آپ کا صدق نفل ہو نیاز وغیرہ ہے سید اگر ضرورت مند ہو تو اس نیاز وغیرہ کے کھاتے سے اس کی مدد کی جائے لیکن زکات سے اس کی مدد نہ کی جائے اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے سوال فتح و رضمیاں ہیں آپ اس فتح و میں اس کو پڑھیں ایمان تازہ ہو جائے کسی نے پوچھا کہ سید ضرورت مند تو کیا ہیلا شعیع کرا کے سید کو زکات دی جائے وسیلے کا مطلب یہ کسی زکوٰۃ کے مستحق کو زکات کی رقم دے دی جائے اور اس زکات لینے والے کو آ جائے کہ بھائی یہ سید صاحب ہیں بڑے پریشان ہیں کچھ تم ان کی مدد کر دو اگرچہ ایسے مدد کرنا چاہو ادا ہو جائے کہ زکات کا مستحق لے کر اور سید یا آشمی کی مدد کر مگر امام اہل سنت نے کئی حدیثیں ہیلے کا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے لکھی ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ حضور علی اسلام کا ارشاد ہے کئی حدیثیں جو پڑھنے کے لائے اگر میری اولاد کو ضرورت مند پاؤ کہ وہ امداد کا مستحق ہے وہ اگر بھوکا ہے کپڑے نہیں پریشان روٹی نہیں گھر میں اسباب نہیں جو آدمی میری اولاد کی مدد کرے گا کل قیامت میں اس کا ذمہ دار میں رہوں گا اس کے اجر و ثواب کا ذمہ دار میں رہوں گا تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ حضور علیہ سلاد و سلام کا یہ اعلان کہ جو میری اولاد کے ساتھ بھلائی کرے گا کل اس کا معاملہ میرے ذمہ ہے تو اتنا نقد سودا کوئی اور ہوگا اس لیے سے دینے کی کیا ضرورت ہے اپنے حلال نیک اور طیب مال سے اس کی مدد کرے اور اگر آخری صورت ہے کہ وہ بےچارا بھوکا ہو نہیں چل رہے اخراجات کیا جا سکتا بغیر شرعی ضرورت کے ہیلا کرنا بھی جائز نہیں سمجھے اچھا یہ ہاشمی اور سید ان دونوں کو بھی زکات نہیں دے سکتا یہ جو میں نے عرض کیا کہ ماں باپ کو نہیں اپنی اولاد کو نہیں لیکن ایک آدمی زکات کا اہل نہیں کہ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں کہ وہ دے دینے کے معاملے میں اہل نہیں لیکن ماں باپ بہت خستہ زندگی گزار رہے اولاد بھی بہت خستہ زندگی گزار رہی تو اس میں فوقا نے اولاد کے اور ماں باپ کے حقوق میں اس کو بیان کیا کہ آپ اپنی زکوٰۃ تو اپنے والد کو نہیں دے سکتے یا یہ کہ آپ کے پاس مالی نہیں کہ آپ اپنے والدین کی یا اولاد کی کوئی خدمت کریں وہ پریشان اور ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق سید اور آشمی نہیں کوئی اور آدمی اگر آپ کو زکات دے کسی اور آدمی کی زکوٰۃ اپنے والد اور والدہ کو دی جا سکتی ہے یعنی آپ پر جو زکات واجب ہے اس میں سے تو نہیں دے سکتے مگر کسی اور سے مدد لے کر اگر اپنے بچوں کو یا بچیوں کو اپنی والدہ یا والد کو اگر دوسرے کی زکات کی رقم سے مدد کی جائے تو یہ جائے اور یہ اچھا بھی ان کی خدمت بھی لیکن اپنی ہو رقم اس کی نہیں ہونا چاہیے تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ زکات کہاں کہاں دی جائے اور کہاں کہاں نہ دی جائے سید اور ہاشمی کو بھی نہ دی جائے اور سب سے پہلی بات اس دور بڑے بڑے مدرسے والے لوگ جبے خبے والے آپ کے پاس آتے ہیں جی جی مدرسہ زکوٰۃ کے مستحق دینی مدارس کو دینا بھی جہاں زکوٰۃ کے مستحق طلبہ پڑھتے ہوں اس کا بھی دوہرا ثواب ہے ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ہے ہی اور دوسرا دین کی خدمت کا دین کی خدمت کا یہ اس کو دینا بھی جو ہے وہ دوہرا سوال ہے دینی مدارس پھر یہ کہ دینی مدارس میں جب دیں تو ان کو بتا دیں ان کو بتا دیں محتمین کو یا ناظم کو کہ یہ زکات تاکہ وہ احتیاط سے اس کی مد وہی ہو جو زکات کی مد ہے اسی میں وہ خرچ کریں یہ ان کو بتا دیا جائے یہ فکرے کی رقم ہے یا فدیے کی رقم ہے یا زکات ہے یا سبق واجبہ ہے ان کو بتا دیا جائے تاکہ وہ اسی مد میں اس کو استعمال کرے کسی طریقے سے ایک عام دنیا دار آدمی کو دینے سے بہتر یہ کہ دیندار آدمی کو زکات دے جو نمازی ہو نماز کا پابند ہو اس کو دے اور زکات دینے میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ آدمی سننی صحیح العقیدہ ہو اگر دارالعلوم ہے تو سنیوں کا دارالعلوم اگر کچھ علماء آپ کے پاس آ بھی ہیں زکات لینے مدارس کے تو یہ تحقیق کریں کہ وہ سننی ہے یا نہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی رقم لوگ دوسرے لے کر جا رہے ہیں اور آپ کی رقم سے آپ کے دین پہ حملہ آور ہو رہے ہیں آپ ہی کے خلاف لے کر چل سکتا ہے آپ ہی کے خلاف جناب ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں تو یہ خوب جانچ پڑتال کرنے کے سننی صحیح العقیدہ اس میں بغیر کسی طرح دودھ کے میں عرض کر رہا ہوں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہم اہل سنت ہیں تو اہل سنت کے ادارے کو یا جو افرادی طور پر بھی کس کو زکات دیں تو اس سے بھی پوچھنے کو اس کا عقیدہ کیا یہ میں نے اس لیے بات کہی کہ ہندوؤں کے مختلف گروہ جو اندرون سن سے یہاں آتے ہیں اور آنے کے بعد میں اپنا ہولیا وغیرہ غریبوں کا سدھار کر ہوتے وہ ہندو اور مسلمانوں کے دکان پہ آ جاتے ہیں تو مسلمان غریب مسلمان سمجھ کے ان کی مدد کرتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ زکوٰۃ یا صدقہ یہ ہندو کو یا بے دین یا بد مذہب کو اگر دیں گے تو آپ کا ادا نہیں ہوگا اور کسی ایسی تنظیم کو بھی نہ دیں کہ جو آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہو ان سب سے بچا جائے ہلکی کل کی جان پڑتال ایک املا کے دائرے میں رہ کر یہ اطمینان کر لیں کہ سنی سہول عقیدہ ہے ان کو آپ زکات اسی طرح آپ عموماً اسپتالوں میں زکات دیتے ہیں یا جماعتوں میں زکات دیتے ہیں یہاں ان میں جو اسپتالوں کے چلانے کے محتمل یا ان جماعتوں کے محتم یہ ان کی ذمہ داری کہ زکوٰۃ کی رقم کو کیسے استعمال کیا جائے مثلا اگر زکوٰۃ کی رقم آپ سے لی اور بینک میں ڈال دیں اور اس میں کسی غریب کا علاج ہو رہا ہو زکات ادا نہیں ہوگی زکات کے پیسے سے ایکسرا ہو رہا ہو زکات ادا نہیں ہوگی زکات کے پیسے انجیکشن لگ رہا ہو زکات ادا نہیں ہوگی میت کی گاڑی چل رہی ہو زکات ادا نہیں ہوگی لا وارث لوگوں کو کفن دفن کا اہتمام انسرام کیا جا رہا تو زکات نہیں ہوگی جس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اگر زکات کے پیسوں سے کسی مریض کی مدد کرنا چاہیں تو اسپتال میں داخل ہو جائیں آپ اس کو جو اسپتال کی فیس بنے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں لو بھائی اب تم اسپتال کا بل پیمنٹ کر دو اب اس نے پیسے لے کر اسپتال کا بل دے دیا اب آپ کی زکات ادا ہو گئی ایک آدمی بیمار ہے اور وہ مستحق ہے کہ اس کی مدد کی جائے اس کو دوا کی ضرورت تو آپ اس سے پرچی لے لیں لینے کے بعد میں یا تو زکات کے مد سے اسے دوا دلا دیں یا زکات کے پیسے اس کو دے کر کہیں گے لیجیے بھائی آپ اس میں دبا لے لیں تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ربی لانوں کے نزدیک تملی شرط ہے صرف عباہت نہیں کہ اس کو مباح کر دیں تملی شرط ہے کہ اس کو مالک بنا دیا جائے مثلا آپ نے زکات کے پیسوں سے سو آدمی کو کھانا کھلا دیا زکات ادا نہیں کہ یہ کھانا کھاؤ یہ تمہارے لیے مباح ادا کیوں اس لیے اس میں مالک بنانا نہیں پایا گیا تملی نہیں پائی گئی ہاں سو آدمیوں کو الگ الگ کھانا دے کر یہ کہا جائے کہ بھائی یہ کھانا تمہارا ہے چاہے تو یہاں کھاؤ یا گھر لے جاؤ تم اس کے مالک اب جب آپ نے ان کو مالک بنا دیا تو جتنے کا کھانا ہوگا اتنے کی زکات ادا ہو جائے گی تو زکات کی ادائیگی میں چونکہ اہم فریضہ ہے جس کو دی جائے اس کی کچھ نہ کچھ جانچ پڑتال کی جائے اداروں کو دی جائے تو اداروں کی جانچ پڑتال کی جائے جماعتوں کو دیا جائے ان کی بھی جانچ پڑتال کی جائے ہم نے ایک مرتبہ جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں ان کے ارباب حل و اب سے میٹنگ کی کہ بھائی آپ زکات کے پیسوں میں لوگوں کو مکان دیتے کئی ایسے کیس آئے کہ مکان دے دیا پتہ لگا کہ دس سال سے ان کو مالکانہ حقوق ہی نہیں دی اب جنہوں نے زکات دی تو زکات کیسے ادا ہوگی جب آپ نے مالک نہیں بنایا زکات ادا کیسے ہوگی تو جماعتوں کے سربراہ ہمیں جواب دے رہے بھائی اگر ہم نے مالک بنے بیچ کے بھاگ جائیں ارے بیچ کے بھاگ جائے بھائی آپ تو ذمہ دار نہیں آپ نے تو زکات دے دی بیچ کے بھاگ دوبارہ مانگ آپ اس کو نام لکھ لیں کہ اس آدمی کو زکات کے نے مکان دے دیا آئندہ مانگنے اس کو بلیک لسٹ کر دیں اگر وہ مکان بیچ کر چلا جائے خالی مکان خرید کر اس کو کہو بھائی لیجیے آپ کے لیے اس میں رہنا جائے ہو گیا کس سے زکات ادا نہیں اسی طریقے سے کوئی مالدار آدمی کوئی آدمی اپنے یہاں کرایہ دار رکھ اور یہ کہے کہ پانچ ہزار روپے مکان کا کرایہ تو میں تم سے کرایہ نہیں لوں گا زکات کے مد میں کرتا رہے گا رہنا آپ نے جائز کر دیا زکات ادا نہیں کیوں اس میں تملی نہیں پائی گئی میں سے یہ ہو سکتا کہ آپ اگر زکات کے مد میں اس کو رکھنا چاہیں تو آپ اس کو پیسے دے دیں پانچ ہزار روپئے کوئی اپنا آدمی مقرر کر دیں کہ یہ آئے گا تو کیا ہے وصول کر لے گا آپ اس کو پانچ ہزار دے دیں اس نے قبضہ کر لیا اب کرنے کے بعد میں آپ ہی کا کوئی بھائی بہن اس سے پانچ ہزار روپے مہینہ وصول کر لے مکان کا کرایہ اس طریقے سے وہ جائز ہو جائے گا یا اس کی اور کوئی مختلف صورتیں ہیں تو بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں جو میری ذہن میں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ زکوٰۃ ایک عظیم و شان اسلامی فریضہ ہے اور اس کی ادائیگی میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ زکوٰۃ ادا ہو اور اس کا ہمیں ثواب ملے یہ میری آج کی گزارش تھی مجھے اصل میں دو دن کسی سفر پر جانا ہے تو شاید کل اور پرسوں شاید درس نہ ہو سکے گا لیکن انشاءاللہ پھر واپسی پر انشاءاللہ شاء اللہ جمعہ رات کو پھر یہ سلسلہ ہم شروع کریں گے دعا کیجیے جو کہا گیا سنا گیا رب کریم اپنے دربار میں قبول فرما اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ربنا ربنا تقبل منا انك انك انت انت انت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة توحی ہتا ان النبي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 برحمتك يا ارحم الراحمين